سبق نمبر گیارہ زویل ارحام رشتہ دار اللہ تعالی ہمیں سلا رحمی کی توفیق عطا فرمائیں رشتہ داروں کی تیسری قسم زویل ارحام ہیں یہ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جو نہ ضوی الفروز ہیں نہ اسبات ان کا حصہ نہ قرآن و حدیث میں مقرر ہے اور نہ اجماع سے اور میت سے ان کی رشتہ داری کسی عورت کے واسطے سے ہوتی ہے یا وہ خود عورت ہوتی ہے مثلا خالہ پھوپھی ماموں بھانجے نواسے وغیرہ یا عام طور پر وراثت میں ان کا نمبر آتا ہی نہیں کیونکہ جب تک زویل فروز اور اسبات میں سے ایک فرد بھی وارث موجود ہوگا تو زویل الارحام کو وراثت سے کچھ نہیں ملے گا اور اسبات کا سلسلہ بہت وسیع ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اسبہ رشتے دار موجود ہوتا ہے بہرحال پھر بھی اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کا نہ کوئی زویل الفروض رشتہ دار موجود ہو نہ اسبہ یا وہ صرف اکیلے خاوند بیوی ہوں اور ان میں سے ایک کا انتقال ہو جائے اور اس کے زویل الفروض اور اسبہ کوئی رشتہ دار موجود نہ ہوں تو خاوند اور بیوی کا حصہ دینے کے بعد ضوی الارحام کو وراثت میں سے حصہ ملے گا ایسا موقع کم ہی آتا ہے پھر بھی ضویل ارحام کی اجمالی فہرست ذہن میں رکھ لیں یہ کل گیارہ قسم کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں نمبر ایک بیٹی کی مذکر و مونس اولاد یعنی نواسے نواسیاں وغیرہ نمبر دو پوتی کی مذکر و مونس اولاد نمبر تین نانا اور نانا کا باپ دادا نمبر چار نانا کی ماں نمبر پانچ بہنوں کی اولاد مذکر و معنس یعنی بھانجے بھانجیاں نمبر چھ بھائیوں کی معنس اولاد یعنی بھتیجیاں نمبر سات ماں شریک بھائیوں کے بیٹے نمبر آٹھ باپ کی بہنیں اور ان کی اولاد نمبر نو باپ کے ماں شریک بھائی اور ان کی اولاد نمبر دس ماں کے بھائی اور ان کی اولاد نمبر گیارہ ماں کی بہنیں اور ان کی اولاد